حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگے حالانکہ اس کے پاس بقدر کفایت موجود ہو تو قیامت کے روز وہ آئے گا اور اس اس کا چہرہ زخمی ہوگا یا پر خراشیں ہوں گی یا نوچا ہوا ہوگا کہا گیا اے اللہ کے رسول غنی ہونے کی کیا مقدار ہے آپ نے فرمایا پچاس درہم یا اس قیمت کا سونا یحییٰ نے کہا عبداللہ بن عثمان نے سفیان سے کہا مجھے تو ایسے یاد ہے کہ شعبہ حکیم بن جبیر سے روایت نہیں کرتا ہے تو سفیان نے جواب دیا کہ ہمیں یہ روایت زبید نے محمد بن عبد الرحمن بن یزید سے بیان کی ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 1626